حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے رات کی مقررہ نفل نماز رہ گئی اور اس نے زبال شم سے لے کر ظہر کی نماز تک پڑھ لی تو یوں سمجھو کہ وہ نماز اس سے نہیں رہی بلکہ گویا اس نے بر وقت پڑھ لی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمید نے اسے موقوف بیان کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1793